رمضان المبارک کا قرآن مجید فرقان حمید سے ایک خاص تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر و رمضان اللہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال قرآن مجید کی تلاوت فرماتے لیکن رمضان کے مہینے میں اس بات کا خصوصی اہتمام فرماتے اور جبریل امین کو قرآن مجید جو نازل ہو چکا ہوتا وہ سناتے آخری مرتبہ جب آپ کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو تب بھی آپ نے یہ کام سر انجام دیا اور دو مرتبہ قرآن مجید سنایا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن مجید کی قراعت کرنے لگیں قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ آپ کو شیطان کے شر سے بچا لے تو اس کے لیے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من من الشیطان الرجیم ہی و ہی اس کے علاوہ اور بھی تعبد کے کئی کلمات ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے پہلے یہی الفاظ پڑھے ہیں غصے کے وقت بھی آپ نے تعبد ایک سکھایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسی آدمی کو غصہ آیا ہو اور غصہ اس کا ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسے ہی مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ نے تعبد سکھایا ہے اعوذ باللہ العظیم و الکریم ال و سلطان من الشیطان الرجیم یہی مسجد سے نکلتے ہوئے بھی تعبد پڑا جاتا ہے اور بھی مختلف موقعوں پر آپ نے تعبد کے مختلف کلمات سکھائے ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے جو تعبد آپ نے سکھایا ہے وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی و نفسی ہی و نفسی تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ فرض اور لازم ہے ہر مسلمان آدمی پر کہ وہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن مجید مکمل دہرا لے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی کم اقرا القرآن کہ میں قرآن مجید کتنے دنوں میں پڑھوں تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اقرا القرآن فی شاہرین ایک مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار مکمل قرآن مجید پڑھ لینا یہ مسلمان آدمی پر فرض اور واجب ہے لازمی اور ضروری ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان المبارک میں تو اس سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو لمبا کھینچ کھینچ کے پڑا کرتے تھے الفاظ پر مد کرتے انہیں لمبا کھینچتے ہر لفظ کو اس کا پورا پورا حق دیتے بطور مثال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے چند ایک آیات پڑھ کے سنائی اور فرمایا یمد اللہ یمد الرحمان یمد الرحیم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تو لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے الرحمان کو بھی لمبا کھینچتے اور الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیاتن آیاتن ہر ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے کبھی دو تین آیتیں ملا کے ایک سانس میں آپ نے نہیں پڑھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر آیت پر رکتے وقف کرتے بطور مثال انہوں نے بھی چند ایک آیات پڑھ کے سنائی اور فرماتی ہیں وہ پڑھتے الحمد للہ رب یاقیف الحمد للہ العالمین پڑھتے وقف کرتے پھر پڑھتے الرحمن الرحیم یاقیف پھر وقف کرتے پھر مالک یوم الدین پڑھتے پھر وقف کرتے کانت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ ہر آیت پر وقف کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے بھی یہی حکم دیا ہے وارت ترسیلا قرآن کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو تو ٹھہرنا کہاں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آیات پر ٹھہرنا ہے اس ٹھہرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ورت اللہ ترتیلا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھایا ہے تو پڑھایا بھی ٹھہر ٹھہر کر ہے وقف کر کر کے لہذا آپ بھی اس کو پڑھیں غارت دل قرآن ترتیل آپ قرآن پڑھیں وقف کر کے ٹھہر ٹھہر کے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اللہ